اللہ برکا کون سا جناب چاند سوالات کرنے تھے آپ پہلے بند کر دیا تھا آپ نے بس وہ کوئی مسئلہ بن گیا تھا وہ بیٹری ختم ہونے والی تھی اچھا بات یہ ہے مسئلہ نا آپ کا سوال ایک عورتوں کا قبروں پہ جانا اگر تو غلط نظریے سے جاتی ہیں دور دراز سفر کا تین دن کا سفر ہے جیسے اکثر جولا جائے لوگ جاتی ہیں عورتیں پہ جاتی ہیں یہاں سے لاہور چلی جاتی یہ حرام ہے اچھا جی صلی اللہ جی۔ علیہ وسلم نے تین دن کا سفر بغیر محرم کے پر جانا جائز نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہم سارے وہ و بہادیوں نے کہا کہ فقہ حنفی حضرت فاروق اعظم نے عورتوں کو مچا سے مچاتے سے روک دیا اور ہمارے فقی کتوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا ناجائز ہے تو اگر ہم تخصیص کرتے ہیں کہ چاہے جہالت کے ساتھ اتنی سفر کے ساتھ اتنی غرض کے ساتھ تو پھر ہمارے اسلاف جو تھے حضرت فاروق اعظم کو یہ تین چیزوں کا علم نہیں تھا کہ یہ نیت دیکھی جائے یا شخص تو انہوں نے تو مطلق المنع کر دیا اس قرون اولا میں اور اس کی انہیں کے حضرت فاروق اعظم اور اجماع صحابہ پر بعض کے فوکا نے فتوا بھی دیا تو اب ہم تخصیص کیسے کر سکتے ہیں جب پاک دور میں تخصیص نہیں تھی تو اب اس فتن دور میں ہم کیسے تفصیل کر سکتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ اور اس کا دعویٰ تو پھر ہر عورت کرے گی میری نیت بھی سچی ہے میرا سفر بھی ہے اور فتوا فکی جو ہوتا ہے وہ تو عموماً اور اکثر حالات پر دیا جاتا ہے انہیں اس میں چاند افراد کا یا نیتوں کو کیوں کر اعتبار کیا جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جناب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کیونکہ ہم مقلد ہیں حدیث پاک کو فوکا کرام اور اولیاء العلماء اسلام نے بالکل سمجھا بھی ہے تو ہمیں فتویٰ چاہیے حدیث پاک کو تو ہم مانتے ہیں لیکن آیا حدیث پاک کا جو مفہوم ہے نا ہم اس میں مقلد ہیں جی۔ تو ہمارے جو فوکا اہل سنت وال جماعت ہے فوکا اناف ہیں اور جمی فوکا اسلام ہے انہوں نے مطلق عورت کو کیوں منع کر دیا تخصیص نہ کی نیت نہ دیکھی حالات نہ دیکھے غرض اور مقاصد نہ دیکھے ہمیں یہ چاہیے جی۔ کہ آیا موجودہ حالات میں جو عورتیں بعض کی مجالس میں جاتی ہیں یا وہ بعض کی مجلس جو ہوتی ہے وہ کن اجزاء پر مشتمل ہے اس میں کون سی باتیں ہیں کون سا دین سکھایا جاتا ہے پھر عورت کے لیے اصل تو وقار نفی بجوتے کننا کہ گھر میں ٹکی رہو اور جو اسلام کا تعلیم طریقہ جو صدیوں سے مسلمانوں میں اولیاء صلاح اور ائمہ اور عوام کا جو متفقل ہے طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کی طریقہ تعلیم جو ہے وہ افراد کے ذریعے یعنی ان کے محرم رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے پوری کی جاتی ہے یعنی وہ علماء سے استفتا کرتے ہیں اور اسے فتوے پوچھتے ہیں اور پھر وہ آ کر عورتوں کو بتاتے تھے تو یہی تعلیم کا طریقہ جو تھا اسلام میں اور یہی محفوظ طریقہ ہے اس سے تو جتنی اب یہ تعلیم ہاں یہ فتنہ جو تھا عورتوں کے تعلیم تربیت کا مدارس کے حوالے سے یا مساجد میں یا بازاروں میں یا اسمبلیوں میں لانا جب ہم نے تقسیم کر دی دیوا کی مجالج میں تو اگلوں نے پھر اس پر کیاس کر لیا کہ اسمبلی میں بھی جا سکتی ہے بازار میں بھی جا سکتے ہیں ریڈیو سے لا کر کیبل تک ٹانگیں پھیلا سکتے ہندو سے یہودی مجوسی سے بھی ناچ سکتے ہیں تو یہ جدید تعلیم والی جو جدید تعلیم والے جو ہیں یہ جدید بغیرتی والے جدید تہذیب والے انگریز کی غلامی والے انہوں نے بھی تو قیاس کیا کہ یہ علم ہے یہ فضل ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب دین کے احکام کے مطابق ہو رہا ہے تو انہوں نے عورت کو ریڈیو سے لا کر کیبل تک سے سکھ یہودی مجوسی تک ڈرامے فلے میں پہنچا دیا انہوں نے بھی تو ایسا ہی کیا آج کیا کہ یہ نیت صحیح ہے مقصد ہے طریقہ ہے فلانا فلانا تو اب یہ تو دین لا لہب کود اور چاند کیاسوں کا مجموعہ ہو گیا کام نہ رہے رائے اور کیاس بن گیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آیا ہمارے اسلاف اور علماء سولہا یعنی فوکہ محدثین اور صلاح اولیاء کرام یہ ہمارے تین مذہبی پیشوا جو ہے نا انہوں نے عورتوں کو عورتوں کا مزارات پر جانا مساجد میں آنا ممنوع کر دیا جب مسجد میں نماز کی جماعت کے لیے نہیں آ سکتی جمعہ فرض ہے وہ عورت پر وہ نہیں ہے تو پھر یہ واضح کی چند تھے اس میں چند قصہ کو جناب اپنی آنکھوں کے عورتوں کے چہرے دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں یہ چند قصہ کو جن کے گھر میں ریڈیو کیبل تار لگی ہوئی ہے ان کا دل شاوانی نگاہ جو ہے وہ شراپا عورت بن چکی ہے تو ہم کیسے تفصیل کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جائیں اور واض و جائیں جتنی اولیاء ہیں پیر میر علی شاہ صاحب ہو گئے شمیا شیر محمد شرف پوری والے ہو گئے یہ جتنی اولیاء ہیں انہوں نے کیا ایسا طریقہ اپنایا یا نہیں اگر نہیں اپنایا تو ہم ان کے طریقے سے کیوں نہیں راوت کر سکتے اگر اپنایا ہے تو ہمیں اس کی دلیل دی جائے میرے دیکھو نا میں یہ میں حدیث پاک کا منکر نہیں ہوں دیکھو ادھر تو حدیث ہے زیارت قبور کی اور لاگو کر رہے ہیں اس کو آج کل کی قصہ گو فاش اور ریانی کے مجالس پر جس میں شریعت دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دیکھو نا تو حدیث تو زیارت قبور کی اور قیاس کر رہے ادھر اسی طرح یہ قیاس چلتا چلتا تو اس نے برکت کو کیبل تک عورت کو لے گیا سکول والوں نے کیا کیا بغیر تعلیم والوں نے تھے کیبل تک عورت کو پہنچا دیا اسمبلی میں پہنچا دیا بسوں میں پہنچا دیا فیکٹری میں پہنچا دیا وہ تو اسمبلی وغیرہ نہیں کو جائز ناجائز کیسے ہے حالانکہ وہ تمہارے آج کل کا مولوی پیر یہ پاکستان کا قانون تہذیب تعلیم یہ سب کچھ جائز ہے اس پر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے یہاں سکول کالم اسلامی تعلیم لکھا ہوئی یہ تو سب کو یہ خرچہ کام ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا یعنی اسلام کی دلیل دے کر کر رہے ملا علی کاری رحمت اللہ آل مانگتے نہیں مانتے بھائی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کو میں عالم مانتا ہوں سوال یہ ہے کہ مجھے فوکا کا فتوا چاہیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بے شک بزرگ ہے میں مجھے فوکا کا فتوا چاہیے جی۔, جی ان کا کال بھی دو فتوے کی رکھتا ہے بھائی اگر ان کا کال فتوے کی حیثیت رکھتا ہے تو امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ بھی تو عالم ہے ان کا کال تو فتوے کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے مزارات پر عورتوں کی حاضری اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا فتوا بلکہ انہوں نے تمام اقوال نقل کر کے کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ سب ذرائع فتن جو ہے نا وہ جلد منافع پھر مقدم ہے یعنی فتنوں کے دروازوں کو بند کرنا اور سب سے بڑا فتنا اور بھی اس پر فتح یہاں فتنا کیا ہے یہاں فتنا بھی ہے اور بتایا جو فتنا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں پھر اس کو کیسے کیا کر سکتے ہیں بتائے نا پھر شادی پہ جان دیے اور بھائی میرے دیکھو یہ بنا یہ بنا احفاصد الفاظ یہ بنا فاسد الفاسد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے حکم جو ہے وہ عمومی حیثیت میں بتائیں واقعات جو ہوتے ہیں وہ قانون پر چند واقعات یا مستثنیات جو ہیں وہ قانون کے عموم اور حکم پر اثر انداز نہیں ہوتے جہاں تو آپ جہاں میری بات سنیں جہاں آپ استثناء کریں گے وہاں تو شریعت کے شرائط پردہ کے ساتھ وہ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں جہاں جہاں جو جو اگر مطلع کر رکھتے ہو تو پھر آکام پردہ ختم کر دو اگر قید لگاتے ہو تو پھر جو کلات کے ساتھ عورتیں جا سکتی ہیں آپ پردے کے ساتھ وہاں یہ شری ضروریات ہیں دیکھو نا ہماری شریعت میں استثناء ہے شرح ضرورتیں اس کے عورت جا سکتی ہے تو اب یہ مسئلہ ہو علماء کے سامنے یہ جو حالات آپ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے مسجد حج مزار دربار کی مجالس پیر مریدی کے طریقے میں پیر سے اب یہ کیوں نہ تھی اگر مطلق رکھتے ہو تو پھر تخصیص کیسے اگر تخصیص کرتے ہو تو پھر اطلاع کیسا میں نے اب کہ جو قبروں پہ جانا یا یا شادی شادی بازار بھائی صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قبروں پر جانا قبروں مزارات اس میں ایک قبور عامہ کا مزارات ہے ان دونوں سے علماء نے منع کر دیا کس سے قبروں کے جانے پر جی ہاں جی بالکل ہمارے جتنے علماء ارے بھائی دیکھو نا پھر دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ملا علی علی کا امام ملا علی کاری اس سے پہلے چار سو سال میں ہوئے اب جو ہے میں امام احمد رضا کا فتویٰ بتا رہا ہوں اگر وہ عالم ہے ان کی قول فتوا ہے تو امام احمد رضا کے قول میں کون سی کڑواہٹ گھلی ہوئی ہے کہ ان کا فتوا ہمارے لیے کوئی احساس نہیں رکھتا حالانکہ انہوں نے جو مزار امام احمد رضا پر علوی رحمت اللہ علیہ مزارات پر عورتوں کی حاضری انہوں نے جو ہے نا وہ پورا فتوا ہے اشالہ ہے پورا اگر قوم اللہ علی تاری کا قول فتویٰ ہو سکتا ہے تو پھر امام احمد رضا کے فتوا میں کون سا انزل ملا ہوا ہے اور حرام قرار دینے کی بجائے الٹا سکولیوں کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں نمبر تیس دعوت اسلامی والے مکرو فریب اور منافقت سے کام لیتے ہیں ایک طرف تو دعوت اسلامی والوں نے اپنے مکتبہ سے مفتی احمد خان نعیمی گجراتی کی کتاب اسلامی زندگی چھاپی ہے جس میں صفحہ بتیس پر یہ لکھا ہے کہ سکول کالج کی لڑکی بازاری عورت سے بھی زیادہ گندی ہے کہ بازاری عورت کے پاس لوگ چل کر جاتے ہیں اور سکول کالج کی لڑکی خود چل کر لوگوں کے پاس جاتی ہے پیسے بھی دیتی ہے اور عزت بھی برباد کرواتی ہے سینٹر مگر دوسری طرف دعوت اسلامی والے باز رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہمارے جتنے بھی طلباء اور طالبات اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں انہوں نے امتحانات دیے ہیں ان سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرما دعوت اسلامی والے جواب دیں کہ سکول کالج کی لڑکی کو بازاری عورت سے بھی زیادہ گندی قرار دینے کے بعد پھر اس کی کامیابی کی دعا کیوں مانگتے ہو نمبر اکتیس فتح رضویہ جلد تیئیس سفا چھ سو تریپن پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا ممنوع ہے اور یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اس سے ہزاروں فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے اس کے فسادات اور نقصانات پر پکے تجربے ہو چکے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی پاگل کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے حکیم لکمان نے ایک لڑکی کے ہاتھ میں قلم دیکھا تو فرمایا کہ یہ تلوار کس کے لیے تیز ہو رہی ہے دعوت اسلامی والے اگر اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں تو اعلی حضرت کا یہ فتویٰ مدنی چینل پر پیش کیوں نہیں کرتے نمبر بتیس لڑکیوں کے مدرسے جو کہ چکروں سے بھی بدتر بن چکے ہیں جس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے اسلام میں اس کی اجازت ہرگز نہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی میاں شیر ربانی شیر محمد شرط پوری اور پیر مہر علی شاہ گولڈوی جیسے ہمارے بزرگوں نے لڑکیوں کے مدرسے ہرگز نہیں بنائے مگر دعوت اسلامی والوں نے اس گندے کام سے بھی گریز نہ کیا اور مزید ظلم یہ کہ عورتوں کے اجتماعات اور نعت خانیاں بھی کرواتے ہیں نمبر تینتیس دعوت اسلامی والوں نے فوٹو بازی ٹی وی اور ڈش کے ذریعے مسجدوں اور مدرسوں کا تقدس بھی پامال کر دیا دینی مدارس کی چھتوں پر ڈش انٹینے اور مسجدوں میں ٹی وی چلا دیے ایک تو تصویروں کی نحوست اور پھر عورتیں غیر مردوں کو دیکھتی ہیں یہ کتنا گندا کام ہے مدنی چینل کے بہانے کئی ایسے گھروں میں بھی ٹی وی داخل ہو گیا ہے جن میں پہلے ٹی وی نہیں آیا تھا بلکہ ڈش انٹینا آ گیا اور عورتوں کو گندی فلمیں دیکھنے کا موقع بھی مل گیا نمبر چونتیس دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے لیے یہ شیر پڑے کہ جس دم روح تان سے اتار کی جدا ہو ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ اس کے لیے تینتیس خرب ساٹھ ارب درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے اب عقل کے اندھے دعوت اسلامی والے تو درود شریف چھوڑ کر اسی شیر کا ویر کرنے لگ جائیں گے تو یہ درود شریف سے روکنے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے نمبر پینتیس ہزاروں عورتیں کورٹ سے طلاق لے کر آگے شادی کر لیتی ہیں اور یوں زنا بدکاری میں مبتلا ہو کر حرامی نسل پیدا کرتی ہیں دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر یہ حق کا اعلان کیوں نہیں کرتے کہ کورٹ سے طلاق لینے والی عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی مگر دعوت اسلامی والے تو حکومت کے کسی کام پر تنقید کرنے کو تیار نہیں نمبر چھتیس خدا کے قانون کے مقابلے میں قانون بنانے والی کافر اسمبلی نے نسواں بل کے نام سے یہ قانون منظور کیا ہے کہ رضامندی کا جرم نہیں مگر دعوت اسلامی والے حکومت کے خلاف بولنے کو تیار نہیں وہ ہر حال میں حکومت سے راضی ہیں نمبر سینتیس پوسٹ مارٹم کے نام پر مردے کی جو بے حرمتی کی جاتی ہے اور جو ظلم ڈایا جاتا ہے ہم ان ظالموں کے ظلم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں نبی کریم علیہ سلاد وسلام نے فرمایا کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنی حرام ہے اسی طرح مردہ کی ہڈی توڑنی بھی حرام ہے فرمایا میت کو آہستہ لے کر چلو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو اور فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے بعد داڑھی اور کے بالوں میں کنگی نہ کرو کہ اسے تکلیف ہوگی مگر دعوت اسلامی والے حکومت کے اس ظلم و ستم کے خلاف بھی نہیں بولتے کئی نوجوان لڑکیوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے چوڑا عیسائی میت کو برہنا نہ کر کے سر اور سینہ چیرتا ہے حفیظ جلندری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے دعوت اسلامی والے نہ پوسٹ مارٹم کے خلاف بولتے ہیں اور نہ ہی اس ظلم کی بنیاد سکولی تعلیم کے خلاف بولتے ہیں نمبر اڑتیس دعوت اسلامی والوں نے پرانی فیضان سنت کتاب میں اللہ تعالیٰ کو ظالم کی مثال دی ہم عید کیوں نہ منائیں اس عنوان کے تحت الیاس قادری نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت رمضان المبارک کو ظالم حکومت کا چنگل اور عید الفطر کو اس چنگل سے آزادی کا نام دیا ہے استغفر اللہ ان کی اس تحریر پر مفتی محمد شمشاد حسین صاحب رضوی بدا یونی اور مفتی محمد ایوب خان صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد نے فتوی کفر جاری کیے نمبر انتالیس فیضان سنت کتاب میں دعوت اسلامی والوں نے ایک جھوٹے خواب کے ذریعے الیاس قادری کے جلسے میں حاضری کو نبی کریم علیہ سلاحت وسلام کی زیارت سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے دعوت اسلامی والوں نے لکھا ہے کہ ایک جلسہ میں الیاس قادری کی آمد میں تاخیر سے گھبرا کر ایک شخص گھر جا کر سو گیا خواب میں نبی کریم علیہ صلاح وسلام تشریف لائے اور فرمایا رات الیاس قادری کے جلسے کے تمام شرکا کی مغفرت کر دی گئی اگر تو بھی وہاں موجود رہتا تو تیری بھی مغفرت کر دی جاتی اس میں توہین کا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے جو مشرف ہو وہ مغفرت سے محروم رہ جائے اور الیاس قادری کے جلسے کے تمام شرکا کی مغفرت کر دی جائے یہ توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواب کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہے اور عموماً دعوت اسلامی والوں کی شریعت خوابوں کے سہارے چل رہی ہے نمبر چالیس سرکار اعلی حضرت کی توہین کرنے کے لیے دعوت اسلامی والوں نے ایک خواب یوں گڑا کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدی اعلی حضرت کے سر سے امامہ اتار کر الیاس قادری کے سر پر رکھ دیا اس خواب میں واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ اعلی حضرت سے مجدد کا منصب چھین کر الیاس قادری کو عطا کر دیا گیا غیر عالم الیاس قادری کا اعلان مجدد کیا یہ توہین اعلی حضرت اور کے اعلی حضرت کے خلاف سازش نہیں نمبر اکتالیس بیمہ ناجائز اور حرام ہے اس میں سود اور جوا دونوں گنا شامل ہیں مگر دعوت اسلامی والے اس گنا میں بھی ملوث ہیں سود کا کم سے کم گنا سگی ماں سے زنا کے برابر ہے سود لینے والا دینے والا گواہ جامین اور معاہدہ لکھنے والے سب کے سب گنا میں شامل ہے اور بینک تو سود کا اڈا ہے سود کا اڈا چلانے کی نوکری کرنا سخت نجائز اور حرام ہے مگر دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ بینک کی نوکری کرنا حرام ہے حالانکہ بینک والے اپنے حرام کام کی ابتدا تلاوت قرآن سے کرتے ہیں جس طرح ٹی وی والے اپنے نجائز اور حرام کاموں کی ابتدا تلاوت قرآن سے کرتے ہیں مگر دعوت اسلامی والے حق نہیں بولتے نمبر بیالیس فتح رضویہ جلد انیس صفحہ پچانوے پر اللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وکالت کا پیشہ اختیار کرنا حرام ہے کہ اس میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ نہ بولنا ورنہ کیس سرسا نہ ہوگا اور وہ جو سچ بولے اور سچ بلوائے اس کی وکالت اس زمانے میں چل نہیں سکتی دعوت اسلامی والے اعلی حضرت کا یہ فتوا مدنی چینل پر پیش کیوں نہیں کرتے نمبر تینتالیس دعوت اسلامی والوں کو کوئی اگر